علماء اکرام کا طبقہ ہے علماء اکرام کے طبقے میں سے علماء علماء علماء حدیث ہیں اور فقہ ہاں جی تو یہ یعنی قیامت کی لانتوں میں سے لانتیں ہوں گی کہ پہلے لوگوں پر تنقید شروع ہو جائے گی تو یہ یعنی صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ ایک سازش یہود کی ہوئی جس میں کہ اس خلافت جب بہت محکم ہو گئی اور اسلام پھیل گیا اور دنیا میں بڑا دبد مسلمانوں کا جو ہے بڑا دبدبہ قائم ہو گیا اور یہود نے دیکھا کہ اب اس میں لڑ کر اور لشکروں کے ذریعے تو ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو ہمیشہ کے لیے باطل جو ہے وہ عسکری جنگ کے جنگ نہ کر سکے تو نظریاتی جنگ کرتا ہے ہاں جی، فوجی اگر لڑائی نہ ہو سکے تو پھر نظریاتی لڑائی ہوتی ہے اور اس میں انسان ہے اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کر دوسری بٹھائی جا سکتی ہے ہاں جی، ایک بات بیٹھی ہوئی ہے تو دوسری بٹھائی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان افسر تھا تو اس کی ترقی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کی انگریزوں میں ترقی میں یہ بات کہ جیسا بڑے بڑے عہدے اس کو ملتے تھے کہ جس کی بیوی بے پردہ پارٹی میں آتی تھی اور فوج میں تو بات تک اب تک یہ بات ہوتی ہے کہ مکس پارٹیز ہوتی ہیں جی شاید صاحب ابھی بھی اب نہیں ہوتی ہیں ہاں مطلب اس بیچ پردہ ہو جاتا ہے سر تو کٹھی مدد میں کرے تو آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھتے بھی کبھی ہم بھی جائیں بیچ میں تو ایک دفعہ ایک میں گیا جانا تھا کچھ ایسی مجبوری تھی کچھ دور نکال کا اور میں بن رہا تھا تو انہوں نے ہمارا شاید وہ میں نہیں پڑھا انہوں نے کہا پارے تو وہ ہمارا کوئی سلسلہ والا وہاں پر خدار بھی تھا دیکھا ایسے عورتوں میں پردہ آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا ہوں کہ آپ کیوں کیسے بیٹھے ہوئے اس میں کیا اب ہمارے پہلے اکٹھے بیٹھتے تھے ایک ایسے نہیں جب الگ کے دور کے بعد اس میں تبدیلی آئی تو خیر وہ پٹھان جو تھا تو اس نے کہا پشاور کا کے کہاں اس نے کہا کہ بیوی سے کہا کہ اللہ کی بنی میں اپنے گھر پر اجازت کرتا ہوں انگریزوں کی اور اتنا ہے کہ جب یہ کھانے کی میز پر بیٹھے تم اندر سے آ کر ایسے کونے بیٹھ جانا بس ورنہ میری ترقی نہیں کرتے ہیں تو میں کیا کروں تو اس نے کہا چلو اب اتنا میں کر لوں گی کھانے کی میز پر جب سب لوگ بیٹھے اور یہ جب دروازے سے باہر نکلی تو بیٹھنے سے پہلے گر گئی اور مر گئی اتنی غیرت تھی اور آج جو ہے یعنی وہ اس سال کا پہنچا دیا یعنی پٹھان کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں مشہور کسی پٹھان کے بارے میں کہ وہ بڑا بڑا بزرگ ہے ہے اللہ کا تعلق بندہ یہ تو بل پختون سے امتحان کو سنگھ بزرگ بزرگ دے دے نو کے چار رہتے ہیں سو وقت وقت اکڑ نہ کرے اکڑے یہ ماتا اس دیش تو مطلب کہ وہ صاحب نسبت ہونے کے بعد بھی بغیرتی کی بات پر اس سے گلی نہیں چوک سے کیا نہیں اتنی غیرت ہوتی تھی پٹھان میں کہ بزرگ یار کچھ ہو گیا ہے جی لیکن یہ ہے کہ کیا بغیر ہے خبر وارد تبدیلوں میں پہاڑ نشلو تو یہ نہیں یعنی ہو گیا جی تو کیا ہوا اس میں یعنی ذہن کو بدلا گیا میں نے یہ بیان کیا تو اس میں ایس سی ایس ایس کی ٹریننگ لینے والا لڑکا تھا بڑا ذہین بڑا قابل وہ بیٹھا ہوا تھا اسے میں نے کہا کہ یہ سن نبے تک جو ہے کون سا عدد میں نے بتایا تو اس وقت ذہن میں یعنی آ گیا تھا کہ سن تک جو ہے سوابی کی عورت کو اسکرٹ پہنا کر سڑک پر نکالنا تھا تو اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بس اس کو پریشان رہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کچھ دنوں کے لیے نہیں تھا روایا اس کے خیال ڈاکٹر صاحب میں اسلام آباد گیا اور یہ جو عیسائیوں کے اور ان کے ادارے آئے ہوئے ہیں مختلف کام کر رہے ہیں ان کے اسپتال ہیں یا بچوں کی تعلیم ہے یا سیو دا چلڈرن فنڈ ہے اور فلانے ہیں فلانے فلانے ہیں جانے کی میں نے رپورٹ ہے پڑی اسلام آباد میں تو اس میں انہوں نے سوابی اور مردان کی عورتوں پر مضمون لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا اور خصیتیں ہیں اور ان سے کیسے چھڑائی جائیں گی ہاں جی۔ اور بڑا ہوا آنے کے بعد بڑا حیران ہوا اور بڑا غور و فکر سے آ کر درس میں میرے بیٹھنا نے شروع کیا اور بڑا تو خبر خدا یہ کہ ہمارے تو بڑی گہری نظر والے بزرگ گزرے ہیں اور ان کو تم لوگوں کی نقل حرکت کا پتہ تھا اور کو معلومات تھی اس وجہ سے جیسے ہم تو ایسی بات نہیں کہتے کہ اس نے ایسے ہی بس اٹھ کر کھڑے ہو کر بات کہہ دی کوئی زیادہ کہہ دیا نہیں تو اس کی کو دمیازیں ہوتی ہیں تو خیر یعنی یہ یہاں پر بڑے صغیر میں اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی میں جس وقت انگریز کو اتنا کچھ تو خون کیا اس نے اتنے علماء کو شہید کیا ہے اور اتنا خون بہا ہے اس میں کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے تو اس کے باوجود اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ختم نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے جو ہے یہ نظریاتی ثقافتی اور نظریاتی جو پہلو نا اس پر جنگ لڑتے ہیں تاکہ ان کو اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا عادی بناؤ کہ دین عقیدے کو یہ نہیں چھوڑے گا لیکن یہ نفس کی چاہت والی اور ثقافت ہے خصوصاً جنسی بے رہی والی بدکاری والی جو ہے اس میں اس کو کر دو تو بس اس میں پھر یہ مار کھائے گا اب دیکھنا ایک عورت اخبار کے دروازے پر آتی ہے اور وہ با پردہ ہے برقع پہنے ہوئے ہے وہ حیادار عورت ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہاں جی؟ اور دوسری عورت آتی ہوئے پردہ ہے نمبر لباس پہنی ہے اس کو کوئی روکتا ہی نہیں نیم ذمہ دار عورت آ جائے وہ اندر جا رہی ہے اور معذرت اور نہیں چھوڑ رہا تو وہ کیا کرے اس دن وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے اس نے کہا کہ میں شب جمع تھا یا کس وقت سے میں آیا کسی کسی بڑے دفتر میں اسپتال میں جانا چاہتا تھا تو مجھے روک سال میں نے اور اس نے کہا کہ ہمارے دفتر کا جو مندار جا رہا تھا پتلون پہنے اس سے کوئی نیلامی میں کوئی چمکدار کوئی سوٹ وغیرہ لیا ہوا تھا پچاس ساٹھ روپے کا وہ پہن کر جا رہا تھا تو اس کے رسم دروازہ کھولا تو جب آگے گیا تو میں نے کہا ہاں کل کدھر جا رہے ہو تو پیچھے نے کہا السلام علیکم سر آپ کے کہاں کھڑے ہیں تو دوسرے آدمی نے پہلے وہ دروازہ کھولا کیونکہ کوئی شاید افسر ہے کوئی میں اندر گیا تو اس نے کہا کہ کہتے میں نے اس کو کہا کہ سما جمدار پھر ہوا تو پانچ ہزار لاکھ رکھو خیر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے ثقافت کو عام کس جگہ پر مار کھائے گئی نفس کی چسکے والی زندگی جو ہے اس کا سوادی بنا دو تو اس میں ہمارے گاؤں میں یہ گاؤں کا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی مر گیا تو کے رہ گئے تھے نو نو عمر نو عمر میں آدمی بیوقوف ہوتا ہے تو اس کا ذرا بھائی بھی اس کا مکان خریدنا چاہتے تھے کہ مکان چھوڑ کر بھاگ جائے میری ساری جائیداد تو دوسرے آدمی کو کہہ میں چھوٹا ہوں اس وقت میں نے بات سنی تھی میں تو اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو چرس کا آدھی بناؤ دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ چرس کا آدھی پھر کام کرنے سے رہ جائے گا اور پھر اس پر آئیں گے فاقے اور پھر بیچے گا مکان اور بس پھر ہم نے خرید لیں گے اتنا لڑا منصوبہ ہاں جی کہ سننے کو چرس کا آدمی بناؤ ہاں جی۔ تو یہ اٹھارہ سمجھ کی جنگ آزادی میں ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ میں اپنی اپنی ثقافت اور اپنے جو جو ہیں جو دین کو نہ چھڑو لیکن اس زندگی کو عام کرو ان کے اندر یہ جب عام ہو جائے گی پھر جب ان کا عالم کو روکنا چاہے گا تو پھر ان کو برا لگے گا افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج افغانی اقبال کا شعر افغانیوں کی حیرت دینی کا علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو مولوں کو نکال دن میں سے تو اس کی غیرت افغانی کی غیرت ختم ہو جائے ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو اور پھر کہ ان کے عقائد جو ہیں عقائد کے بارے میں عقیدت کیسے کہتے ہیں اندر پڑی ہوئی ایک مضبوط بات ہاں جی؟ جو ہوئی جی۔ اور اس کو جو ہے تو برین واش کر کے برین واش ایک طریقہ ہے نفسیات کا کہ آدمی کے دماغ پر ایسا کام کیا جائے کہ اس کے اندر جو پڑی ہوئی بات اس کو نکال دی جائے اس حاقے صاحب انجینئر آپ کو یاد ہوگا ایک ہاتھ والا انجینئر ہوتا تھا ہاں جی۔ تو اس نے اللہ کی شان کے اس نے چار مہینے لگائے اور اسلام قبول کیا پھر چار مہینے لگائے تو خاندان ان کا انگریزی خاندان تھا انہوں نے کہا اس کو برین واش کر دیا مولویوں نے مولویوں نے اس کو برین واش کر دیا تو اس کے والدین معلومات کرتے رہے کہ ایسے تکڑے برین واش والے لائیں کہ جو اس بات کو اس سے انکار کر دوسری بار ڈالیں دماغ کو دھوئیں ان کو بتایا گیا کہ کوریا میں لوگ ہیں کہ جو بڑے مایا ہیں تو جو ہے اس کو آ کر دیں تو بس ہمارا وہ ایک ڈاکٹر صاحب کو امریکہ کے دورے پر میں بھیجا تھا احسان صاحب صحیح سے جی۔ تو واپس آیا تو اس کو جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں دوسرا آدمی بھی ہے لیکن آپ اس طرح بھیجتے ہوئے کہ آپ کی ڈاڑی ہے دوسرے آپ نمازی ہیں ہاں جی اور آپ جگہ جگہ پر جا کر نماز پڑھیں گے ایک اسلامی سورج سے پھریں گے اور جن کی بات کہتے رہیں گے تو آپ ایک نمائندہ ہوں گے اسلام اس لیے آپ کو بھیجتے ہیں جی اس نے کہا ٹھیک ہے جی تو جب واپس آیا تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا اور ڈاکٹر صاحب وہاں مختلف جگہ امریکیوں کے قبضے کے قبضے میں مصریوں کے قبضے میں مصریوں کے قبضے میں اور وہ کہتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں اسلامک سینٹر میں عورتیں آتی ہیں نا تو اس میں اس طرح ہوا کہ وہ کسی آدمی نے کہا کہ عورتیں خوشبو نہ لگایا کریں مجموعے میں جب آتی ہیں تو مستری مستری سے پوچھا مستری آدمی سے مسئلہ کہ کیسے تو مسجد آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہاں، کیا تمہارا خیال ہے کہ رضی اللہ عنہ مسجد کو بدبوئیں اڑاتی ہوئی جاتی تھی <laughs> مجھے ایک مسئلہ بتایا کہ بدبوئیں اڑاتی جاتی تھی خوشبو لگا کرایا کرو تو خیر نہیں ہو پہلے سے کہا کہ مسلم بھر تو اعتبار نہ کیا کرو اسلام کے گرانے میں جتنا بڑا کردار اظہر نے ادا کیا ہے اتنا تو کسی نے ادا کیا یعنی اظہر نے جتنا کردار ادا کیا اسلام کو نقصان پہنچانے میں اتنا کسی نے نہیں کیا ہے ہاں جی۔ اور یہ برخدار کا تعارف کرائیں گے جی؟ اچھا جی کہاں کے رہنے والے ہیں ہاں جی، افغانستان میں اچھا جی ہماری مجلس تو خاص ہوتی ہے آپ کی منظوری کیا ہاں۔ اچھا۔ ہے اس میں ہم نے خاص لوگوں کو خاص باتیں کہنی ہوتی ہیں اس وقت یہ مجلس متقفین کے لیے ہوتی ہے کوئی ایسا ہے تو اس کے بارے میں مجھے معلومات اس کا تعارف کیا کریں اور مجھے معلومات دیا کریں کہ ہم نے اس کو نہیں کیا بات تھی ہاں بالکل تو یہ بات پر اعتبار نہیں کیا کریں جب یہ فلسطینی کی زمین بیچ گئے تھے نا تو ایک فتو آیا دیوبند کو کہ پر زمین بیچنا جائز ہے کہ نہ جائز اور ایک یاگر کو تو دیوبند کے جو اہم شخصیات تھے اس وقت ان میں تھے مفتی فتح مفتی اللہ صاحب گئے نا اور صاحب کا میں نے کہا تھا لیکن ساتھی نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہے اور تحقیق کیا تھا مفتی کفایت اللہ صاحب کا تھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں فکوں کے امام تھے بہت بڑی شخصیت رکھنا بڑے مفتی گزرے ہیں دیوبند کی تاریخ میں دیوبند کا مفتی نمبر ایک مفتی کفایت اللہ صاحب نمبر ایک کون ہے ادب میں نمبر ایک کون ہے ادب میں نمبر ایک کون ہے جی مولانا شاہ صاحب ہاں جی اور جو ہے فقہ میں نمبر ایک کون ہے جی بیکم جی؟ ہو گیا فقہ میں تو مفتاب ہو گیا اور اس میں کیا کہتے ہیں دوسرا کیا کہا تھا یادو میں زیادہ شاہ صاحب ہیں جی۔ اور جو ہے تفسیر میں جی, جی؟ ہاں، اور کوئی جی حدیث میں جی انوشا کشمیر رحمۃ اللہ تو اس طرح خصوصیات ہیں تو یہ فکر کے اندر چاروں رفقوں کو بہت بڑی دسترس ہوگی اور پھر جمیت المائے ہند کے صدر تھے اور اس وجہ سے بہت زبردست سیاسی فہم تھا تو انہوں نے اکابرین جو بند کے پاس فتوا بھیجا اور سب بڑے حیران ہیں کہ جی تو ہم بے شرا کا مسئلہ اور کافر سے خرید سکتے ہو بیچ سکتے ہو اس میں کتنی پیچیدگی ہو گئی کہ مفتی صاحب سب سے پوچھ رہے ہیں اور اس پر باسن کرا رہے ہیں تو خیر انہوں نے جب بات لیے بلایا سب کو تو انہوں نے کہا جی کام مسئلہ ہے جائز ہے انہوں نے کہا اگر اس جگہ پر مستقبل میں یہودی زمینیں خرید خرید کر پھر کثرت تعداد اور جمہوریت کے اصول کے تحت اپنی ریاست کا دعویٰ کر بیٹھے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا اس کا تو خطرہ ہے انہوں نے کہا ہماری طرف سے حرام ہونے کا فتوا لکھو کہ اس خطرے کے پیش نظر یہ زمین بیچنی جائز نہیں اور اگر والوں نے بھیج دیا سادہ مسئلہ ہے بے کے بس جائز اس ریاست بنی تو اس وقت مفتی صفات اللہ صاحب کی وفات ہو گئی تھی اور وہ مفتی جو تھا جا نظر والا وہ زندہ تھا اس نے کہا اگر یہ مفتی زندہ ہوتا دیوبند کا تو میں اس کی زیارت کے لیے جاتا وفات پا چکا بس کی قبر پر میں ضرور جاؤں گا تو یہ اللہ نے دیوبند آوازات دیوبند کو ان کی قربانیوں اور تقوا اور اعتبار سنت کی بنیاد پر ان کو اللہ نے فیم سے نوازا ہے والے یہ علم منہ والے کا اللہ جو خاص نور بصیرت دیتا ہے جو نور بصیرت ہوتا ہے وہ اللہ نے کو ساتھ فرمایا تو صرف ظاہری الفاظ اور ان کی بحباس اور تشریح نہیں ہے جی اصل بات نور بصیرت ہے ہاں جی مصر اسلام کو جو بیجا کے ہمارے بندے سے ملو اور اس کے پاس علم منہ ہے ہاں جی؟ اس کے ہم نے ایک علم اس کے بارے میں دیکھو کہ وہ ہے یعنی ہے وہ علم کیا عجیب و غریب ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی باتوں کو ہم آنکھیں بند کر کے مانتے تھے اور اگر نہیں مانتے کسی جگہ پر یہ ہمارے جو ایسے بڑی محکم شخصیت تھے اختلاف پر وہ خفا نہیں ہوتے تھے جزوی اختلافات پر کہ اس میں یعنی ہم بڑے سخت میں طلبا کی تائید کرنے والے تھے حسن خان میں نعمان اور ہمارے مولانا صاحب جو الگ کی تائید کرنے والے تھے خیر وہ محسوس نہیں کرتے تھے ایسے اختلاف ایسی باتوں کو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ واقعی مجھے پالیسیاں تھیں پارٹی کے خاتمے کا ذریعہ بنی یہ عراق والے مسئلے میں صدام کے حق میں نہیں تھے مولانا صاحب اور ہم بڑے حق میں تھے جی بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہود جو ہیں یہ عالمی جادو کرتے ہیں عالمی سطح کا جادو کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن الٹے ہوئے ہوتے ہیں صحیح سوچ نہیں آ رہی تھی اور عالمی سطح کے جادو کرتے ہیں جادو کا ایک تاثیر ہی ہوتی ہے نا ذہن آدمی کا بدل جاتا ہے یعنی غیر حقیقی باتیں داخل ہو جاتی ہیں یہ دماغی امراض والے جو آپ کے ہوتے ہیں نا ان میں سے کئی لوگوں پر جادو ہوتا ہے الٹے خیالات بیٹھ جاتے ہیں اس طلاق والا کو کہہ رہا طلاق والا آدمی جو آیا تو اسے میں نے کہا ایسے مجھ سے آیا تو کافی عرصہ آتا تھا تو ایک دن جب آیا تو اسے میں نے کہا کہ خدا ایسا تو نہیں ہوا کہ سردی سے کوئی دوسرا شادی کرنا چاہتا تھا اور تم نے زور لگا کے شادی کی تو اس نے کہا یہ صحیح ہوا ہے جو ہم لوگ کوشش کر رہے تھے تو ان کو ہم نے یعنی وہ ان کی بات کو توڑ کر ان کو ہٹا کر ہم نے شادی کی تو میں نے کہا میں نے کہا پھر تو تم پر جادو ہوا ہوا ہے کہ تمہارے اندر سے بات اٹھتی ہے کہ اس کو طلاق دے کر فارغ کرو یا فارغ ہو گئی یار لگے رہے تو جی کیا کرا تھا اس کو میں نے پھر لکھ کر دیا کہ یہ ایک, تو پانی اس کا دم کر کے اس کے نہایا کرا اور ایک فلم وال کو کالا موسم آج تم بے سہر سب تلے شاید کو روزانہ پڑھا کرو بار بار کو پڑھو ایک شہر تو اس کو بتایا کہ پڑھو کیلا کرے کہ جو جادو مر ہوا ہے اس کا زور تو ٹوٹ جائے اور میں اللہ شفا دے دیں تو خیر یہ بات آ گئی بیچ میں تو بعد میں فیصلہ کہ واقعی وہ جو اس کا موقف تھا اس کا دنیا اسلام کا نقصان ہوا اب ہم اندازہ ہوا کہ ان کو اللہ ایسی بصیرت حاصل ہے کہ ان کے اندر کی بات کو نہیں بدل سکتا اور ہم ایسے کمزور ہیں کہ ہم باش ہو جاتے ہیں اور یہ جٹانے کے درجمے ہوتے ہیں تو پھر میں خیال ہوا کہ واقعی جو بار بار سامنے بات آتی ہے کہ ان کی بات کو مان لیا کرو کھا سمجھ آئے یا نہ آئے بعد میں اس پھر اثرات نکل نکل آتے آپ لوگوں کو سنایا واقعی ناپ بیتی کا اگر شیخ نے لکھا ہے کون سا کی بدلو سے ہاں بالکل کہ مرید گیا اپنے بزرگوں سے بیٹھ کا تلک تھا وہاں ملنے کے لیے اور ان کے پاس جو گیا تو رہا انہوں نے صبح سے کہا کہ میرے خدا دیے جی، پچاس ہزار روپے لو اور چلے جاؤ چکلے کو ضرور تو صحیح آدمی اللہ کے تعلق والے ہیں اس میں تو کچھ شک نہیں جب یہ چکلے جانے کا کیا حکم ہے خیر نے کہا بھی ہمارے نے کہا میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا کر پیسے جیب میں ڈال کر چلا گیا جی اب وہاں جو دروازہ برباد کو بڑوا کہتے ہیں بڑوا بڑوا بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس نے نکالا بڑوا بڑا مولوی صاحب ہے پھنسا ہے اور ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے بڑوا کا بھی اس کو اندازہ ہوا کہ اس سے پہلے زنا نہیں ہوا ہوا چہرہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے متکاری نہیں ہوئی تو اس نے کہا ہاں مولوی صاحب آؤ ہم آپ کو ایسی عورت سے ملائیں گے کہ جن پکڑ کے لائیں کوئی سے نہیں ملا ہے جی یعنی سچا سودا ہے ان کے یہاں بھی سچا سودا اور چیری سودا ہوتا ہے سچا سودا ہے سچا سودا کریں گے آپ کے ساتھ بالکل کوئی نہیں ملا اس سے تو اس نے کہا چلو ملاؤ جی اب یوں کیونکہ اس نے کہا یہ کہ اس کو راز ایسا حضرت صاحب نے بتایا اس کو آخر تک کھودنا ہے باقی اس میں گناہ ہوتا مبتلا نہیں ہونا لیکن راز کے پیچھے جانا ہے کہاں تک ہے یہ راز تو جو کمرے میں داخل کیا اس نے دیکھا عورت ہے رو رہی ہے رو رہی ہے اس کی شامت ہوئی ہے برا اس کا ہاتھ ہوا ہوا تو دیکھا اس کی بیوی ہاں۔ اب یہ تھا سادہ لو مرید سادہ لو تھا اگر سال کی ملاقات کو گیا ہے پیچھے جو ہے تو اپنے گھر کے لیے محرم کا بندوبست نہیں کیا اس نے ہاں۔ گھر کے لیے نارم کا بندوبست کرنا ہے تب آج پر جاؤ گے تب جو ہے تو ذکر اذکار کے لیے ملنے کے لیے جاؤ گے اور تب جو ہے یعنی جاؤ گے تبلیغ میں جاؤ گے ایسولی چڑھنے والی بات نہیں ہے کہ بس اور ایک آدمی تقریر کر رہا تھا کیونکہ جی بوڑھا باپ اور بیاس سارا بیٹھ بیٹھیاں اور سارے پیسے لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا اس کے بارے میں مسلم کا کیا فتوا ہے کہ یہ گنگار ہے تو ہمارا آگے سے شہر تبلیغ بولا تھا یہ صدیق تھا ہاں؟ تو یہ یہ ان فتو کو ہمارے چسپان نہیں کیا جا سکتا ہاں؟ ہم آپ سے کہیں کہ تین سو تیرہ ہیں مقابلے میں بجرگیں کے اٹھائے ہوئے ایک ہزار ہیں آپ آگے بڑھ جائیں صحابہ نہیں بڑھے تھے صحابہ کا تو عمر تھا یعنی اور تو اللہ کا امر تھا ساتھ اللہ کے پیغمبر تھے شاید وہی تھے جو اب تو زہر شریف پر فتو ہوگا آپ کے فتو ظاہر شریف پر دیے جائیں گے اور ظاہری بات ہے ان کو دیکھ کر ہاں جی تو اللہ کا مر ہے اور صاحب وہی لوگ ہیں ہاں جی اور نہیں یعنی ان پر قیاس نہیں ہو سکتا وہ کے جو ہیں اس پر ہمارا فتو نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ان کے ساتھ ہے صاحب وہی کمر ہے ہاں جی اور عمر سے جا رہے ہیں حفاظت کا بعد اللہ کی طرف سے ہاں جی ہمارے ایک وہاں پر خدار تھے تو انہوں نے نوکری کے بعد سارا وقت وقف کیا ہوا جو جائیں اور پھر بات کیسے وقت واپس آئے ہیں اب بیٹا اس کا آوارہ ہو گیا اچھی سے رسرو کا لڑکا اور جائے گھر سے پتہ ہی نہیں چلے اس کا کہاں اور رات بالکل نہ آئے تو اسے میں نے کہا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیا و ویاہ میں چھوڑا تھا اللہ نے حفاظت کی میں نے کہا وہ اللہ کا وعدہ تھا وہ اللہ نے اپنے سپورٹ کیے تو تیرے بیٹے تیرے سپورٹ کیے ان کا فرض ہے یعنی نا پہلے تیرے زمین اور پھر باقی چیزوں کو دیکھنا ہے اس کو کر کرتے باقی چیزوں کو دیکھو گے اس کو اندھا اندھی بات تو نہیں ہے اس لیے ہم ساتھیوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ مشورہ رائے کی شورا میں بھیجا کریں کسی ایک آدمی کو نہ بھیجا کریں ایک آدمی کی رائے چلا کریں وہاں جو دس بجے مشورہ بیٹھتا ہے جسے مفتی علماء ماہرین ہاں جی بڑے بڑے حکومتی افسر ہاں جی اور جو ہے ہر شب ایک آدمی بیٹھتا ہے اس میں ان کے سامنے سے گزرتا ہے اور مفتی حضرات اس میں ہوتے ہیں پھر جو نکلتی ہے وہ مشورہ ہوتا ہے باقی رائے ہوتی ہے وہ ہیں مشورہ اور باقی ہوتی ہیں رائے تو اس لیے مشورہ کو لینا ہوتا ہے رائے جو ہے وہ تو آدمی کی رائے ناقص ہوتی ہے ہاں جی۔ رائے تو کامل صاحب وہی کی ہوتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کو حکم دیا گیا دلداری صاحبہ کی دلداری کے لیے ان کو حصلہ افزائی کے لیے شاہ فی فلاور مشورہ کرو ان کے ساتھ آنے ہاں جی۔ خیال یہ بات کہاں سے کام گئی ہاں مریض تو سدا لو تھا اس نے مہاروں کا بندوبست نہیں کیا اب پیچھے آئے ہیں ڈاکو اس کی بیوی کو بگا گئے اور بگا کر چکلے میں آ کر بیچ دیا تو اس نے باہر نکل سکا تمہاری یہ سیتے سی یہ میری بیوی ہے اس نے خوب لڑائی کی ہاں جی جو لڑائی کی اس نے کہا تمہاری بیوی ہے کس کی بیوی ہے ہم نے پچاس ہزار روپے میں خریدی ہمیں پچاس ہزار روپے دو اور لے جاؤ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے ہم تو پچاس تو پچاس ہزار روپئے دیے دیے ہاں جی۔ نظر صاحب کو بھی ایسا کوئی مال حرام آیا ہوگا شکرانے میں بعض ہیں بیچتے نا ایسا مال حرام آیا تھا جو حرام روزی والے کیسا تھا تو گیا اس کے پاس اور اور تضاد ہوئی خیر یہ ایسے درمیان بات آ گئی کہ اللہ کے تعلق والوں پر اللہ ایسی رازوں کو کھولتا ہے کی اسلام والی ترتیب ہے وہ یعنی، چیزوں کو بہت لوگوں نے خراب بھی کیا ہے جیلی گد نشین جو ہوتے ہیں نا ایسی بات میں بڑا فائدہ لیتے ہیں یعنی، خوب پرانا مریض ہوں کہ ہماری بات تو من جانے بلّہ ہوتی ہے ماں پھالتو نمبر ہی ہیں ہم لوگ اس بلّہ من جانے یعنی، جہاں جو کرتے ہیں اللہ کا امر ہوتا ہے خفیہ امر ہوتا ہے جہاں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو یہ زیارت تسمین اب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہوتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ ہیں عام کے لیے تو ظاہر شریف پر ہی چلنا ہے ہمارا ایک ساتھی ایسا ذکر اس نے ذکر کیا کیا کہ اس کو یعنی دل میں اس کے نور آ گیا تو ایک دن غلطی سے میرے زبان سے بات نکل گئی کہ وہ کسی ضرور کے تحت میں نے بیان کی کہ جن لوگوں کو گھر باہر عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا پڑتا ہے وہ ضروریات کے مجبوریوں کے قاضی ہے اس کو سامنے آتی ہے اس کو عورت ہو ڈاکٹر ہے اس کے سامنے آتی ہے عورت ہو ہاں جی اور وہ اس طرح جاتے اختلاط اب وہ تو ان لوگوں کو ہے نہیں اگر شاپ نہ ہوتی ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے اور وہ تھا بڑا مس زبردست ہوشیار آدمی تھا ہاں جی تو تھوڑا اپنی رائے پر بھی چلنا تھا چلنے والا تھا تو اس نے جا کر بس ہم تو اب عورتوں کو دیکھ کر سمجھا تھا ویژن دیکھنا شروع کیا اس نے ہم نے جب دوسرا اسکول میں چلا گیا تو آج شروع کچھ دنوں کے بعد آیا تو بس امیر ختم ہو گیا ایک ایک قطر نکلتا ہوتا ہے ٹینکی سے پانی کا ٹوٹی کے ذریعے نا آدمی کہتے کچھ نہیں نکل رہا ایک دن دو دن ہفتہ دس دن بیس دن تو پتہ نہیں چلتا مہینے بعد دس دن خالی تو کچھ بھی نہیں تو میں کچھ دنوں کے بعد کہا آخر اخبار پرائے بنے جی تو وہ آپ تھی بڑی عجیب و غریب چیز رہی جی. کس کس نے پڑھی آپ تھی نجیب الدین نے پڑھی تین سے چار ساتھی نے پڑھی جائیں گے آپ بی پی پڑھیں گے ہمارے دیوبند کے کا ناول ہے سر صاحب دیوبند والوں کا ناول ہے اتنا دلچسپ ہے اتنا دلچسپ ہے کہ توبہ اتنا ناول نہیں ہوگا اور ایسے حقائق مسائل اگر شیخ نے بیچ میں لکھے ہیں ایک ان کی آپ بیتی ہے مولانا ابو رسی ندوی صاحب کی آپ بیتی ہے یہ زبردست کتابیں ایک آدمی کو تفریح تب ہوتی رہتی ہے ذہن پر بوجھ نہیں آتا یہ بھی بعض جو ہوتے ہیں انگزائٹی اسٹریس والے مریضوں کا علاج بھی ہم اس سے کرتے ہیں دماغی بہت لوگوں کا ہو نا ایسی کتابیں ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کا انگزائٹی دور ہو جائے گا doctor anxiety anxiety stress relieve ہو جاتا ہے اور آدمی بڑا ہی نہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا ہوا کس کسا چار دبوش جو ہے نا یہ امیر خطر رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین یار رحمۃ اللہ کے لکھکانی بیمار تھے تو اتنا ہی یعنی بعض و کارقام اور خوف اتنا تاری ہو جاتا ہے کہ بدنی بیماری بن جاتا ہے تو وہ کسان کو سناتے رہے تو وہ کتاب پڑھی تو طبیعت ٹھیک ہو گئی شفا ہو گئی چار دروش ہے ہمارا جی۔ آپ پڑھنے کی عجیب وہ غریب آلات لکھے ہوئے یہ واقعہ بیچ میں لکھا ہوا ہے ہاں جی رہے ہیں ان کو سنا دوں بڑے عجیب واقع آتی ہے لکھا ہے کہ ایک خانقاہ میں جو بزرگ تھے تین واقعات میں بازے اس کو سناتا ہوں آپ تو خانقاہ میں بعض منیٹر قسم کے مرید ہوتے ہیں ہاں جی چارج ہوا ہوتا ہے چارج سنبھالا ہوا ہوتا ہے ہمارا ایک مانیٹر ہوتا تھا تو وہ عام طور پر چارج اس <laughs> جی؟ اچھا، اچھا۔ کا ہوتا تھا اب آیا کہ نہیں آیا اچھا اچھا تو چارج اس کا ہوتا تھا اب احتکاب میں ذرا مجمع بڑا ہوتا ہے پھر ہمارے پرانے پر خوردار آتے ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں پہلے کی اب بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں جی بڑی عمریں ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں حاجیں کی ہوئی کتنے کتنے تو سینئر ہو گئے نا تو وہ اسے دوسرے آدمی نے چارج دے دیا خدمت کا اس کو بڑی کوفت ہوئی تو اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ جی وہ فلانے آدمی نے میری ڈانٹ کی ہے اور مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے میں نے کہا بالکل خدمت کے کام کے قریب بھی نہ جائیں میں نے کہا صاحب میرے کام کیا کریں بستر ٹھیک کیا کرے یہ کپڑے میرے دل بھی خوش ہو جائے چلے جی ہمیں تو خاص خدمت بدل کہ کرتا جائے باقی سارے پانچ دس سال جو وہ پھرا رہا ہے اس کی خربت ہمارے آس پاس تسلیم اس کو ہو جائے تو خیر یہ منیٹر قسم کے مریض ہوتے ہیں تو ایک منیٹر قسم کا مریض حضرت صاحب جو ہے وہ اللہ کے تلک والے بندے جو مریض گئے بوڑھا کالا کلوٹا اچھی شکل بری شکل سب کو چومے ہوا جائے دل کی شفقت اور محبت کی کل بن کے تھی آپ اس نے کہا تو خانقاہ میں بڑے مزے ہیں ہاں۔ اب اس نے بھی گواؤں کو چننا شروع کر دیا <laughs> جب نفس کے لیے کریں تو حضرت نے دیکھا نکاح کہ آدمی تو تباہ ہو رہا ہے بعض آدمی خانقاہوں میں آ کر تباہ برباد ہو کر جاتے ہیں ہاں جی۔ جب نیت درست نہ ہو اور ترتیب صحیح اختیار نہ کرے تو اس کو ساتھ دیے جا رہا ہے کدوار کی دکان میں لوہا گرم ہو رہا تھا تو لوہا باہر نکلنے کا دکھا لوہا رکھا کوٹنے کے لیے تو بزرگ گیم نے اس کو چوما اس طرح تو ایسا لگ تھا لگ کے آگ اور آگ اور نہ آگ برابر ہاں جی؟ یقین کے ایسا مقام ہے جہاں تاثیریں جو ہیں تو وہ ختم ہیں ہاں جی؟ تو اسے کہا آؤ برخدار اس کو ذرا چومو تو جو آیا تو کہاں چوم سکے اس کو میں جب تک اس کو نہیں چوم سکتا وہ آدمی کو نہیں چوموں تو بڑی دوسرا واقعہ دکھا ہے کہ بزرگ تھے تو ان کے مریض آتے تھے دباتے تھے تو منیٹر قسم کا جو مریض تھا اس نے تو بڑے مزے ہیں وہ جو خوبصورت لڑکا ہے اس سے پیر دبوائے ہاں جی۔ تو آج تباہ ہو رہا تو آگ جل رہی سردیاں آگ جل رہی تھی انگیٹھی تو انہوں نے اپنا پیر آگ کے اندر کیا اس کا اور پیر لاؤ اس کے اندر کرو نکالا بس میں کیسے کر سکتا ہوں جب تک یہ نہیں ہوا پیر نہیں دباؤ گے توبہ جی بس میں میں نے توبہ کر تیسرا واقعہ کہ بڑے عجیب و غریب قسم قسم کے واقعات ہیں ایک لکھا ہوا ہے کہ اگر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی مرید کا لکھا ہوا ہے تو وہ مرید بھی تھا ایسا مرید تھا کہ جو سارے ان کے بستر وستر ٹھیک کر کے آخر میں جب لیٹتا تھے تو دباتا تھا جب آنکھ لگتی تھی پھر اٹھ کر جاتا تھا تو میں کہیں کھڑا کھڑا ہے باہر آئی تو وہ اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کوئی دوستی آپ جو ہے تو ملے ملائے بات چیت کرنے کے لیے جائے گی تو ایک دن جو ہے تو اس نے کہا کہ بس کوئی صحیح طور پر لڑکی نے قابو میں نہیں آتے اور اب ایک سارا دن مصروفیات خدمت کے کام کریں مختلف تو اس نے کہا کہ اس کو کون سا وقت دیں اس سے ملنے کے لیے کہ ہماری ملاقات ہے پوری ہاں جی۔ تو اس نے وقت دیا کہ جب وہ پیر دبا کر فارغ ہوتا تھا نا تو اس نے بتایا کہ ہم دس بجے اس نے کہا کہ اس وقت ملنے تو جائیں پیر رہا تو جب ان کی آنکھ لگ گئی تو یہ اٹھا چلا جی نکلا میں جب نکلا بالکل آسمان صاف تھا لیکن میں سورج کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو بادل آ گئے اور بادل آ کر اسنان گرنے لگے میں قریب پہنچا اور بات کرنے چھونے کا جو وقت وہ ایسی زور سا زور کا دھماکہ ہوا کہ مارے داشت اور خوف سے میں بھاگا جی اور بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے جب آیا تو خانقاہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت گنگو جیسے بیٹھے سخت پریشان بیٹھے سے اور جب میں اندر ہوا تو دیکھا تو بس لیٹ گئے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کچھ آگاہی ہوگی اللہ نے بات ظاہر کر دی اور یہ متفکر متوجہ ہوئے ان کی ان کی توجہ تھی جو کہ بادل کرے چمک بن کر ظاہر ہوئی اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا تو اس کو پڑھیں چلیے بڑی بڑی دلچسپ چیز ہے ہاں جی۔ وہ اپنی پٹائیاں وٹائیاں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں ہاں جی۔ لیکن بارہ اس کو دیکھ کر بچوں کی پٹائیاں کرنا شروع کرنا ہاں جی، شروع کر کے اپنے بچوں کی کھا لی اتار کرو شیخ ماں ہاں اور وہ ساری سزا شیخ تھی نا گھر مسجد مدرسہ چاروں رشتے دار برادری ساری کی ساری ہمارے بچے تو ہمارے گھر میں تو اب ہمارے میرے بیٹے میرے مخالف ہیں نا بالکل کس بات پر جی تو ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ مخالف ہے تو اب یعنی یہ اور نرمی کی اور ان کے ساتھ جو نرمی شفقت کرتا ہوں مجھے کچھ کہتے نہیں ہے ورنہ یعنی یہ بڑا جب بیمار ہوا تو ہمارے دیندار لوگوں نے کہا کہ اس کی بیماری کبھی نہیں کرنا ہونا ہے تمہارے گھر میں اس وجہ سے بیمار اور ایسا مجھے دبایا سب نے مل کر کہ بس ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا میں پھر رویا اللہ میں کیا کروں یہاں سے کھلے ہوئے کیسے ہوگا یہ اور یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو دونوں کی محتاجی سے میں محفوظ کر سے طرف ہی آ رہا تھا کیا آپ گھر میں بچائیں گے آپ کے رشتے دار کے گھر میں چلے گئے چچا ماموں دادا دادی نانا نانی کے پاس چلے گئے ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا تو وہ اس کا بیٹا چھوٹا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ نانا بچ رکھتے ہیں کہ دادا بچ رکھتے ہیں نانا بچے رکھتے ہیں کہ کیوں کہ دادا بٹ دیوی نہیں چھوڑتا گھر میں دادا بٹ دیوی نہیں چھوڑتا میں کہا جیسے دیکھیں جائے ہاں۔ ہمارے تو یہ فضا ہے جی ہاں۔ اور تھوڑی سی پٹائی کریں بچے خرچ ہو کر بھاگ جاتے ہاں۔ کے ہاتھ آ جائے دشمن ہاتھ آ جائے جو ڈاکو بنا دیں اس کو کچھ بھی بڑی حکمت اور بڑا بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور شریف نہیں مار مار پٹائی ہر وقت نہیں جب تک اور مار پٹائی کا ہر وقت نہیں کہا ہوا یہ ایک آلہ ہے اس کو آزمائیں گے تعلق کے آلے کو آزمائیں اگر کارگر ہو گیا تو ہو گیا نہ ہوا تو پھر آپ قطع تعلق دائیں کر لیں تو پھر تو جو تربیت اس کا رخ کو صحیح نکل گیا کسی اور کار سے لگی ہاں جی اور پٹائی کا بھی ایک آلہ ہے ذریعہ ہے اس کو آزمائیں اگر یہ کامیاب ہو گیا چند بار میں تو ٹھیک ہے نہیں تو پٹائی آپ اگر کرتے جائیں گے تو یہ سترہ اٹھارہ تیرہ سال سے انیس سال کی عمر تک اس میں تو لڑکے پیسہ لا کر سکتے ہیں کہ آپ کو قتل کر سکتا ہے اتنا سمجھ آدمی مزاج بگڑ سکتا ہے آدمی قتل ہو سکتا ہے اس تو اس لیے تربیت میں بڑی وہ ہے گنجائشیں ہیں اس میں بڑی بعض اوقات لوگ مشاعر پر اعتراض کرتے ہیں نا تو اولادیں کیا کیا کرتی ہیں اور یہ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں روکتے نہیں ہیں ٹوکتے نہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹوک کے کھا دے وہ میں کر چکا ہوں اب ٹوکتا ہوں تو اس کی جان گئی یا میری جان گئی بڑے معزز خاندان کے لوگ میرے پاس آئے جی اور وہ ڈرتے ڈرتے عورت آئی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب لڑکی بھاگ کے چلی گئی کسی کو کہہ نہیں سکتے ہاں جی۔ آپ بتاؤ جی کیا کریں خیر جی، اللہ نے فضل کیا واپس گئی صحیح سالم آ گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تو اور کسی برازی والے کو پتہ چل گیا تھا نے کہا یہ تو شور مچائیں گے اور اس کا رشتہ ہی نہیں آگا پھر پتہ نہیں کتنے اور ماں سے وظیفے پڑتی رہی دعائیں کرتے رہے ہم نے نے کیا تو بات ظاہر ہوئی اور اس کے اگر جو ہے تو اس کا آیا اور جان چھوٹی پڑی جو اتنے آگے باریکی ہیں فتح میں ساری باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ کہاں کہاں تک جائیں گے ہاں جی۔ اور کیا کیا ہو سکتا ہے تو دو بلاؤں دو بلاؤں میں پھر کم بلا کو اختیار کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو ایسا نہ ہو کہ اس کی دنیا آخر کی تباہ ہو جائے ہے آئی ختم ہو جائے یعنی خیر یہ تو وہ ابھی تھی پر یہ بات یاد آ گئی ہاں باد میں اس طرح مولوی صاحبان دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سرمن کر دی بس نو ہاں جی، تو ان کا تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص ماحول کے لوگ تھے اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں مولانا نفیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اربو جمن کا مرید ہے وہ کینیڈا امریکہ انگلینڈ جنوبی افریقہ ہاں جی، پاکستان دنیا عرب جگہ جگہ ان کا خلفاء مدارس اور یعنی کچھ بلا ارشاد اور بعض محققین کے خیال میں شاید یہ جو صدی چل رہی ہے اس کے ہے مولانا نظریہ صاحب ہاں جی۔ اور وہ ہمارے اس نے ہمارا کوئی مہمانا تو کہہ رہا تھا کہ یعنی تباہ علمی اور کثرت معلومات اور حافظہ یہ تو انور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ کا زیادہ ہے لیکن اس کے بعد مولانا ذخیرہ صاحب کو ان سے بھی زیادہ ہے دام دراری وغیرہ میں جو ہے تو ان کا یعنی استعمال کا قدم ان کو ان سے آگے نکلا ہوا ہے ہاں جی اور سہارنپور ہم گئے تو ہمارا ہماری دعوت ان یعنی کے گھر میں تھی باقی جو لوگ آئے ہوئے تھے ست سالہ میں سنسی کے جو بن کی ست سالہ تقریبات میں ان کے مدرسے میں دعوت تھی ہمارے مدان صاحب کے گھر پر دعوت تھی اور گھر کیا تھا جی ایک کمرہ دو برامدے اور ایک سین بار ایک دنیا کا بادشاہ اور وہ گھر بھی ان شاء اللہ سے پڑھیں گے مجموعہ میں وہ تین دیواریں باقی لوگوں کے گھروں کی تھیں اور ایک آگے بنا کر اور بڑا لگا کر کمرہ بنایا تھا یہی گھر ہوا ہے سر گھر ایسی بات اچھا یہ جی، آپ بیتی کا تذکرہ ہو گیا یہ بات شروع ہوئی تھی جو بات کہنی تھی وہ صحیح تھی دیکھیں جو اللہ چاہے سو بول سکتے آدمی جو بولنا چاہے تو ہم بول سکتے ہیں میرا خیال تھا کہ بولیں گے اس کو یہود کی سازشوں کو صحابہ پر جو ہوا ہے اس کو بولیں گے چلے اس کو مختصر کا کہہ دیتے ہیں جتنا تک ہو سکے کہ جس وقت یہ عسکری قوت سے صحابہ کے دبدبے کو نہیں توڑ سکتے تو اندازہ ہوا تو انہوں نے سازش کا پہلو اختیار کیا اور سازش یہ تھی کہ خلافت کے خلاف ایسا غلط فہمیاں پیدا کی جائیں کہ ان میں ایک ایسا مخالف گروپ کھڑا ہو جائے کہ جو ٹکرائیں آپس میں آپس میں ٹکرائیں اور ختم ہو جائے تو اس عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے اس نے اسلام قبول کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اور اس نے کام شروع کیا مدینہ منورہ میں تو ہاں تو کابر صابت ہے دوسرے کے خلاف والے فلم میں شکار ہی نہیں ہو سکتے تھے ہاں جی۔ تو منوفر منفرد اللہ نے کہا کہ یہ سازشی ہے آدمی تو سازشیں کرتا ہے سال سالسی سالسی تو یہ کرو کہ اس کو نکال دو مدینہ بدر کیا اس کو شام گیا علاقہ تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہاں شاید کچھ اختلاف کر سکے تو اس میں امیر کی جو نظام تھا بہت محکمہ تھا ان کے آدمی نے رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ سازشی آدمی ہے تو وہاں سے میں نکالا پھر یہ جو ہے تو مصر میں گیا اور مصر میں دور فاروقی ختم ہو گیا دور عثمانی خلافت آئی امر مناس رضی اللہ بہت بوڑھے ضعیف ہو گئے تھے تو یہ جو بڑی عمر کے صحابہ اکرام تھے ان کے ان کے مقابلے کا تقبہ ماحول میں نہیں رہا تھا زیادہ لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے چاہے بن وقاص رضی اللہ کے خلاف باقاعدہ ہڑتالیں آتی تھیں ہڑتالیں ہوتی تھیں اور لوگ جو ہے تو آ کر کہتے کہ اس کو ہٹاؤ خلاف صاحب نہیں مانتے ہمارے سے ہٹاؤ ایک ڈیمونسٹریشن جو آئی نا تو اس نے کہا تمہاری کیا کیا شکایتیں ہیں تو ایک ایرانی نے کہا اس کو تو نماز پڑھنے میں نہیں آتی ہے تو جب نے کہا یا اللہ کہ حضور کا اثر بشرا صحابی ہوتے ہوئے اگر مجھے نماز پڑھنے بھی نہیں آئی تو پھر تو میرے پر بہت سی <laughs> وہ ترس کرنا چاہیے خیر پر انہوں نے یہ کابر صاحبہ کو گردنوں سے ہٹایا ہے تو یہ معذوری نہیں یہ ریٹائرمنٹ ہے کہ ان کی عمر ویسی ہو گئی تھی ضعف ہو اور دوسرا یہ کہ ان کے ان کے مقام کے تقوا پر یہ لوگ نہیں چل سکتے دور دراز کے مصر کے لوگ اور یہ ایران کے لوگ تو اس دن پر نومر بیٹھتے تھے کہ جیسے یہ ہیں بال مال چپڑیں گے داڑیوں کو چپڑیں گے یعنی کپڑے خوبصورت پہنیں گے ادھر لڑکے کرتے ہیں ایسے ہی ہوں یہ بھی ہوں یہ بھی صحیح چڑھ سکے تو وہاں عبداللہ بن نبی سرا رضی اللہ جو تھے یہ کابی عبداللہ بن نبی سرا یہ گورنر ہو گئے نوجوان لڑکے تھے امر بنا صدی اللہ کی جگہ پر تو اس جگہ پر آپ جناب سبا کو جگہ ملی ہے کہ اس کی سازش کو پروش پانے کا موقع ملا ہے اس نے مرید کیا ہے تاج کا پی مرید کا سلسلہ تھا اور ہاں۔ اس نے مرید کیا ہے اور اس کے مریدوں میں بکر صدیق کا بیٹا محمد بن بکر بھی مرید ہوا جو حکومت ختم خلافت جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا تھا دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر ناقابل اعتبار کہہ دیا جائے تو سارا دین ناقابل اعتبار ہوتا ہے ہاں۔ تو یہ یعنی ان کی سازش تھی تو اس بات کو انشاءاللہ مکمل کریں گے ہاں جی اچھا ان شاء اللہ بات کروں گا پھیلا کر اور پورا ایک مذہب بھی وجود میں آ گیا تو یہ تاریخی غلطی ہے یہ تاریخی غلطی ہے دین تو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ دین تاریخ نہیں ہے دین تو کلمہ نماز روزہ حج زکات ارکان ہے عبادات ہیں معاملات ہیں اخلاقیات ہیں معاشرت ہے وہ واضح طور پر بیان ہوئی ہے قرآن حدیث میں باقی تو تاریخ ہی تاریخ ہے تاریخ تو دین نہیں ہے جی۔ اور ہاں، خدا نہ خاصان حزب اللہ ہم جیسے نہیں کہہ رہے اگر امیر رضی ضلع نظر زیادتی ہو گئی ہو تو اس کا دین کے ساتھ کیا تھا ہے جی؟ اگر یہ نہیں ہوئی جی، ہوئی بھی اگر ہو تو اس دن تو قرآن و حدیث ہے تاریخ تو دن نہیں ہے تو یہ تاریخی غلطی جو ہے اور تاریخی غلطی ایک سازش کے تحت ہوئی اور یہود کی سازش تھی کہ ان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو آپس میں ٹکرایا جائے تو یہ صاحب جو جھگڑے ہیں وہ قرآن و عزیز عقائد اعمال کے بارے میں نہیں ہیں انتظامی امور کے بارے میں اور انتظامی امور میں غلط فہمی پیدا ہو کر باپ بیٹے میں جھگڑا سکتے ہاں جی؟ انتظامی امور کی غلط فہمیوں سے جھگڑے ہو سکتے ہیں ہاں جی تو خیر یہ عبداللہ بن سبا جو تھا اس نے اس کی اتنی تعریف پھیلی کہ اکابر صحابہ کے اولادیں بیٹے اس کے مریض ہوئے اور اس کے بڑے مریضوں میں محمد بکر صاحب جو تھے اس کے مریضوں میں سے تھے اور یعنی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس طرح کے پریشانیاں پیدا کریں اختلافات پیدا کرے اور یہ کامیاب ہو گئے صحابہ کے درمیان نہ ہو سکا لیکن یہ جو بعض کے نوجوانان تھے یہ اس کے قابو میں آ گئے ہاں جی۔ یہ کہتے ہیں وہ مذاکرات میں بوڑھے بڑھوں کو رکھا کرو جی کہ جب بدنی کوا کمزور ہو جاتے ہیں نا اور عورتوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے پھر رائے میں پکی ہوتی ہے ایسے ہاں جی رائے پھر پکی ہوتی ہاں جی۔ ہاں۔ اور مرد کی رائے پکی ہوتی ہے اور زیادہ ہو کر بھی پکی نہیں ہوتی جذبات جذبات ہاں۔ اس دن ہمارے ملازم کے گھر پر لڑائی ہوئی سخت میں افطار کے مغرب کی نماز کے بعد ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے مار رہے تھے میں کہ اللہ اگر کسی کو مار دیا تو کیا ہوگا تو وہ اس سے پوچھا نے کہا کہ بیٹا میں اس کو پٹاخے چھوٹے بیٹے نے پٹاخہ کیا ہے اس پر اس کو غصہ ہے اس کو مار رکھے تو گرائی تو کہا پٹاخے پر یہ ٹھیک ہے چرسی تو یہ ہے چرسی آدمی بغیر کے بعد قتل کر سکتا ہے اتنا لمبا وقفہ جب ہو جائے چرس نہ ملنے کا نا تو اس کے دماغ آؤٹ ہوتا ہے اس سے قتل ہو سکتا ہے جن لوگوں کی اولادوں نے چرسیں اور یہ ہیروئن وغیرہ شروع کیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ شادی کرنے میں احتیاط کیا کرو جی بعد میں شادی کے کام کبھی نہیں رہتا آدمی تو خیر وہ میں نے کہا کہ کی ساری بنیاد یہ ہے یعنی یہاں تک اس کی وہ پہنچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یعنی یہ لڑائی ہوئی ہے اور وہ مارنے کے لیے تیار تھا اسے وہیں کہا اللہ کے اپنا بیٹا اس کی بیوی جو بیٹی کی جگہ پر ہوتی ہے اور اس کا گھر بس نہ جڑنے کا مسئلہ ہے لیکن بہت جذبات ہے بس کہ میرے سامنے یہ اس کے گھروں میں مرد مار نہ ہونا بڑے مسائل میں ہوتے ہیں مرد پھر کچھ مرد کی رائے عمر کے ساتھ پھر پکی ہو جاتی ہے اور عقائد کو سوچتے ہیں اللہ یہ کہ مردوں کا بھی حال ہو گیا سڑی خود مثال بے دین آدمی بھی عورتوں کی طرح ہوتا ہے عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے میں گاؤں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میں سے تھا اس نے چلا بھی لگایا تھا اس اس نے پر داڑھی بھی رکھ لی تھی ہاں جی؟ آپ لوگوں کو آواز پر اثر پڑتا ہے ہاں جی؟, جی آواز نہیں آ رہی اچھا میرا خیال ہے کہ یہ سوال آواز دکھا رہا پہلے تو صحیح آ رہی تھی نا اچھا جی ماشاء اللہ چلیں تلا چلو ہم رکاوٹ نہیں بنا کرتے جو بھی مسجد ہم کی جی بھی کیا بات تھی ہاں تو چلا بھی لگایا گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ تو میں گاؤں جاؤ کہہ رہے تھے کہ چلے لگا رہے گرے پہ خریدی بلحان صاحبان ویک نا چرواس رائے دے لے گا لو مجھے لالا بلے کو چرا ہاں، مشر ہے ڈم ہو چھپے ہو پے پردہ ہو لارو کے تری گی یعنی سندرے بھائی وہاں آدھے لے گئے وہ چلا خوش خدا مثال مثال دے تو مرد لیکن عورتوں اب آپ کہ تھے لے میں بزرگ بنا کر دیتے ہیں آپ کو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پہلے بے نماز تو نمازی ہو گیا داڑھی رکھ ہے پھر جائے گا پھر جائے گا اللہ فہم پیدا کرے گا کرے گا کسی وقت کا بھی پیدا ہو جائے گی اب غیرت سیکھے اب آپ کہتے ہیں کہ چالیس دن میں چپ کر کے غیرت اس کے اندر ڈال دیں گے غیرت تو دین کا وہ شعبہ ہے جو کہ اولیاء اللہ کو پورا ہوتا ہے اولیاء اللہ کے پاس پورا ہوتا ہے غیرت کے بغیر ولی غیرت کے بغیر نہیں ہوتا ہمارے مولانا شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ غیرت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہاں پنجاب کے علاقے کے ولی کو جو غیرت حاصل ہے اس سے کے عام آدمی آدمی کو حاصل ہے ہاں۔ پہلے زمانے کی بات کرتے تھے اب تو بدحال پختو نیم اسلام لڑ پشتوا آدھی کفر ہونا تو سازی کاغذ بختو کو نیم کفر گئے محاورہ نا پشتوا تو میں نے کہا کرتا ہوں نیم کفر تو نیم کو اسلام دے گا نا باقی نیم اسلام دے گا نا دیکھو باقی آدھا جو اسلام ہے وہ ہم سے رہ گیا اور جو کفر ہے اس کا پکے ہو گیا یعنی ورنہ یہ جو ہے جو ڈس کرنے کا جو پٹھان رواج تھا نا یہ جس بات کے غیرت کا اور عورت کی عزت کا مسئلے پر ڈس کرتا تھا پڑا اس کوئی کار ڈالتا تھا اس وقت پر بنیادی پشتو جو ہے نا اصلی پختو جتنا یہ غیرت زی کے بڈس کی سڑے لیکن ارے نہ پختون جوڑ کے غصے کے کی غصہ جب آ جائے تو یہ پٹھان نہیں ہے جو کہ غصے پر ڈس کرے غیرت پر ڈس کرتا تھا جہاں مسئلہ حیا کا تھا اور وہ تھا غصے پر نہیں تھا آج کل کے دور کا ہو گیا بیوقوف ہو گیا جس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے بے گا اسے قابو کو لینا چاہیے ڈزو کی خیر جی یہ بات کیا تھی جی بنے آدمی ہاں، آج کل کی ہوتا رائے پکی جو ہوتی ہے نا یہ مرد کی رائے پکی ہوتی ہے اس کو دن کی توفیق دے حقائق کہ آخرت کا خوف سامنے رکھ کر سوچے جذبات پر نہ سوچے آدمی پھر جی ہاں جی تو یہ خیر نہیں اور خصوص نوجوانان نوجوانان تو بس کسی نے قابو میں کر لیے جس نے قابو میں کر لی کھلاؤ پلاؤ ان کو ہاں جی اور خوشامد کرو بس اس کے قابو میں ماشاء اللہ جی کیسا نوجوان ہے جی کیسی صحت ہے جی کیسی شکل ہے جی کیسا سوٹ پہنا ہوا ہے جی ہاں جی کیسا یہ بس اسی کے قابو میں تو یہ یعنی اس نے اتنی فضا خراب کی غلط فہمی جس نے خطوط اس سے مصر سے اور یہاں سے خط لکھ کر اس نے پوری فضا خراب کر دی اور یہاں تک اس نے مصر کے نوجوانوں کو اور ان کو تیار کر لیا کہ اگر عثمان رضی اللہ سے اگر خلافت چھین لو تو یہ بہت بڑا دینی کارنامہ ہوگا اور اس کے لیے ایک دفعہ لوگوں کو لے کر یہ آئے عید کے دن انہیں حملہ کرنا تھا تو عید کے دن کیونکہ اب نمان کا دور تھا اس لیے کہ بغیر مسلمان جاتے تھے نماز کو ان کا خیال تھا کہ جب سب نماز کو نکلیں گے تو وہیں پر حملہ کر کے عام لوگوں کو شہید کر دیں گے حکومت کو قبضہ کر لیں گے تو وہ اللہ نے ان کی سازش ظاہر کر دی اور وہ ناکامیاب ہو گئے اور پھر جا کر ہنگامے کرائے کرائے کرائے تو پھر محمد بکر کے ساتھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کی دعوت دی مذاکرات کرو ہمارے ساتھ ہمارے اعتراضات ہیں آپ پر حکومت پر پالیسیوں پر تو ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آخری مطالبہ سارے مذاکرات نکالا جو انہوں نے تو یہ تھا کہ محمد ابوکر کو گورنر بنایا جائے عبداللہ بن اب استھرا کی جگہ جو بنویا تھا ان کا رشتے دار تھا ٹھیک ہے انہوں نے محمد ابو بکر کو گورنر بنا کر گورنر جی کا پروانہ دے کر رخصت کر دیا تو اس زمانے میں قافلوں میں لوگ آتے جاتے تھے یعنی یہ خط ہے تو نہیں جاتا تھا اور پھر جو ہے ایسے گوندری وغیرہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے جاتے تھے تو عام آدمی جاتے تھے جس میں پتہ چلتا کہ فلانا آدمی آیا ہے تو باقی یہ دربار کا ہی حکم ہے تو جو آٹھ اپنا خاص غلام اپنے خاص آدمی بہتے تھے خاص اونٹنی خاص گھوڑا اس طرح کی نشانی اس کے ساتھ جاتی تھی تو یہ جب پروانہ لے کر گیا ابھی جنگل میں سیرام سے گزر ہی رہا تھا کہ ان کے اوپر سے ایک سوار گزرا تو اس سوار کو گرفتار کر کے انہوں نے پیش کیا محمد بکر کے پاس تو یہ عثمان رضی اللہ کا غلام تھا اور ان کی اونٹنی پر سوار تھا اور اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس مشق خالی تھی اس میں پانی نہیں تھا اس کو پھاڑا تو اس کے اندر خط تھا جی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن بکر جب آئے تو اس کو گرفتار کر لیں اور گورنری اس کو نہ دیں اور نیچے جو ہے تو خلافت کی اور دستخط تھا جی باس نے کام نہیں کر رہے تھے کہ خلیف نوز بلّہ جو ہے یہاں ساسیاں ہو رہی ہیں اور خلافت نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس کو لے کر واپس ہوئے اور واپس ہونے کے بعد ہم نے عثمان رضی اللہ نے کہا کہ غلام آپ کا یہ میرا ہے کیوں نہیں آپ کی کیوں نہیں میری ہے کہ خط جو ہے دربار کے خط میں دربار کے میرا نہیں ہے لوگوں نے اپنے طور پر معلومات کرائی پتا چلا کہ ان کا جو چیف سیکٹری ہے عثمان رضی اللہ ان کا مروان میں جو چیف سیکٹری ہیں چچا بھی ہیں ان کے چیف سیکٹری ہیں کہ یہ ان کا انہوں نے لکھا ہوا ہے تو آپ جو نے کہا کہ اپنے حصے کو مروان کو ہمارے حوالے کرو کہ ہم اس کے ساتھ جو کریں سو کریں تو اب یہ ہے کہ نہیں اب آدمی کا چچا ہو اور اتنا ماہر سیاست ہو اور اتنا ماہر افسر ہو کہ ساری حکومت کا کاروبار چلا رہا ہو اور اس کو مانگے اور آدمی اس کو کے حوالے کر دے اور بغیر تحقیق کے بھی تحقیق بھی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے خط ہے تحقیق کریں گے اس کی انکوائری ہوگی ابھی تو انکوائری کے بعد ہوتا ہے اب بعض لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نا کہ مروان بن حکم کو حضور صلی اللہ نے مدینہ بدر کیا ہوا تھا اور ان کا عثمان رضی اللہ لے آئے تھے تو اصل میں انہوں نے لوگوں نے پوچھا اس وقت ان سے انہوں نے کہا کہ کیا واپس کرانے کا میں نے واپس کرنے کی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہوئی تھی اس دور میں تو واپسی کی اجازت نہیں تھی حضور کے دور میں لیکن بعد کے چچا تھے آخر ان کے آخر کا مسئلہ تھا اور ان کے دین کا اور ان کی ہاں جی اب میں جو کھڑا ہو جاؤں اس کو کہوں کیسے سر گستا پلانے ترداس پہ پلانے ترداس پہ اگر جو نویب ہوں بھی تو یہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا ہاں جی تخم پڑتے تو بات بڑا آدمی کا چچا ہو اتنا ماہر آدمی ہو سارے کو میرے کاروبار کو چلاتا ہو اتنا فیم دیا ہو تو اب یہ کہ آل عثمان رضی اللہ عنہ تو خط دے گئے خط کس کو دے دیا عبداللہ بن سبا کے آدمی کو دے دیا تو پورے صوبے کی حکومت جو تھی وہ تو خارجی ان کے پاس لی تو مرمان بن حکم دوسرے لوگوں نے سوچا ہے کہ میرے ممنی نے تو خط دے دیا دوسرا خط تو نہیں دے سکتا کہ ایک پر ایک دوسرا خط کرے دوسرے پر دوسرا دوسرا خط کرے راشد کی شان کے خلاف ہے یہ تو لہذا اب تو مملکت اسلامیہ میں اتنا بڑا رکھنا پڑتا ہے تو لہذا ہم سے خط لکھتے ہیں اور بھیجتے اس کو اس طریقے سے جا کر وہ خط جو ہے وہ تو ساکت ہو جائے کہ اس کو تو لے کر جا رہے ہیں اور اس کو دربار کا غلام لے کر جائے دربار کی اونڈنے پر جائے اور یہ نافذ ہو جائے وہ رہ جائے ہاں جی؟ کچھ سیاسی لوگوں نے ہمارے مولانا صاحب سے پشاور کی تبدیلی کے عمارت کا استعفی دلوایا نا اس آدمی کو بھیجا تھا تو اس کو کہا کہ ڈاکٹر فضا اور میرا تھا میں تو ان کے سامنے بات نہ کرنا اور کوشش کرنا کہ یہ دو آدمی نہ ہو پھر بات کرنا تو ہم دونوں نہیں تھے تو انہوں نے استعفے پر دستخط کرا کے لے لیے ان سے تو ہم جب شام کو گیا انہوں نے کہا بیٹا وہ میرے پاس فلان فلان آدمی آئے تھے اور میں نے تو عمارت سے استعفی دے دیا میں نے کہا یہ بات یاد رکھیں آپ آئندہ کے لیے آپ کوئی بات ہمارے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے کہ لوگوں کی ساشیوں کو ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے جی، میں پھر نہیں کروں گا ہو گیا ہے پھر میں نہیں کروں گا نہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات آپ نہ کریں تو وہ یہ اتنی وہ اور کہتے ہیں جب یہ عمر زیادہ ہوتی ہے بزرگوں کی تو آخر میں نے کہ ذہن ہے بس اللہ اللہ ہی رہ جاتا ہے اور بس ہر کسی کے بارے میں اس نے جاننا خیر میں کی اور خیر لچا مشرق لشا کیسے کہتے جی لشا کیسے کہتے ہیں نا کی پشتوں میں لشا نہیں ہے نہ لشا کو چار سو سبھی مردان چار سب یہ ڈنگ نہیں ہوتا ڈنگ بزرگوں کا ڈنگ بالکل ختم ہو جاتا ہے نا ڈنگ ہمیں باقی رہتا ہے جو ہوتے ہیں تو خدا اللہ کی شان کے آخر میں ان کا یہ حال تھا کہ کچھ تکلیف کچھ نقصان ہو جائے تو ان کو بس یہ کہ میرے گناہ ہوں گے بس میری نوزت ایسے ہی ہو رہا اور اتنا یعنی نفس کا توازو اور ذلت ہو گئی تھی کہ ہمیں یعنی بڑی حیرت ہوتی تھی یعنی آدمی آدمی کوئی ہو فاسق فاضر ڈاڑی منڈا کچھ بھی ہو بس ان کو خود تو معذور تھے کھڑا نہیں ہو سکتے بعض اوقات جماعت کے بعد نہیں ہوتا تھا تو وہ بچنا ڈاڑی ہو رکھی تھی کتری اس کی ڈاڑی تھی تو اس سے نماز پڑھوائی اور میں ساری یونیورسٹی میں بڑی لڑائی کرتا جگہ جگہ میں لڑائیاں کی ہوئی کتری ڈاڑی پڑھائی تو بھائی جی، مولانا صاحب ساجیکٹ بیچن لو چلے تو وہ معذور اور معذور کی نماز ہو جاتی ہے پیچھے جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ان کی نماز ہو رہی تھی وہ پیسہ باتیں کرتے تھے جاننا مسئلے وقت کے لیے آگے کہ جموں نے کھیلنا ہے ہوگا وہ دوڑے ہوگا گرے وڑا ہوا ہمارے جمع تھا وہ دوڑے مان ہوئے بتانا ہوگا مولانا سے معذور تھے انہوں نے کہا جماعت کی ضرورت نے پارا بل سوکنا انہوں نے دوڑے ہو اور معذور کس پر سے بل رکھے گی تو اس نے مہمان صاحب نے مسئلہ نے کرا تھا اس نے اپنے بیٹے اس کو نماز پڑھا تراویاں پڑھوا دی جو پیروں سے معذور ہے محمد بن بکری کی جماعت اسے بڑے بکھر گئی اور انہوں نے جو ہے تو بس استبا میں کام ٹلتے نہیں ہیں باقی لوگوں کو بلا لیا اور محاصرہ کر لیا اور اس بار کا طالبہ کے مروان میں حکم کو ہمارے حوالے کیے تھے اور یہ ہمارے خلاف کیوں جو ہے نہیں سازش کی گئی اور لوگوں میں پراپگنڈے کرنا نہیں کہہ رہے تھے انہوں نے کوئی خلافت ملافت نہیں یہاں تو سازشیں ہو رہی ہیں یہ ہے وہ ہے ہنگامہ ہے ربازی ہے دو مکان وغیرہ میں لے لیے اکاب صاحب آئے رضی اللہ صحابہ یا کے نام آئے مشورہ کیا بلکہ یہاں تک فضا خراب کی تھی عبداللہ بن صدا نے کہ امن و امان کی عادت دیگر گوں ہے تو سارے گورنروں کو بلایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے گورنر امیر مغیر رضی اللہ عنہ تھے جو کہ بہت فیمس فراست والے اور بہت ذہانت اللہ نے بہت سمجھ دی تھی تو انہوں نے بڑی نظر کی ہوئی دنیا اسلام پر آلات جو جگر گوں تھے سمجھتے بھی تھے ان کو تو ہم نے کہا مسئلہ کا حل کیا ہوگا تو امیر بھائی نے کہا کہ آپ کی حفاظت اس میں ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دستہ شامی فوجیوں کا بڑے فوجیوں کا منورہ میں رکھے ہاں، بھائی یہ ایک جان کی حفاظت کے لیے بیت المال پر اتنا بوجھ میں نہیں کر سکتا اتنا بوجھ بیت المال پر ڈالیں ایک جان کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ داخل دار و جو ہے وہ مدینہ منورہ سے جائے تو شام کو بدل دے تو انہوں نے کہا کہ میں اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر جو ہے پھر میرے بھائی آپ کے خون کا مجھے احساس لینا پڑے گا یہ باقاعدہ جملہ بولا اس میٹنگ آپ کے خون کا مجھے احساس لینا پڑے گا میں نے کہا بس جو ہوگا سو ہوگا تو یہ میٹنگ جیسی چلی گئی اور اس میں جو ہے یعنی ہاں، فیصلہ نہ ہو سکے یہ پہلے کیا اس بات ابھی جو محاصرہ پڑا ہوا ہے تو اس میں کابر صاحبہ ہے تو کابر صاحبہ کا یہ مشورہ ہوا کہ اس وقت جو ہے یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ آئے ہوئے ہیں فسادی لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ اتنے مضبوط نہیں ہیں آپ حکم کریں تو ہم ان کو ختم کر دیں حملہ کریں پر ختم کر دیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے زیادہ احتیاط کا پہلو لیا کہ ابھی جو ہے نیند پر وہ حملہ کر کے قتل کرنے کی بات ثابت نہیں ہو رہی ان پر اور پھر ان سے کہا کہ حضرت رضی اللہ نے کہا اور باقی شعب والوں سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں جب تلوار آپس میں نیام سے باہر آ جائے گی تو پھر قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی تو میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا جس کے حکم سے تلوار نیام سے باہر آئے اس کا حکم میں نہیں دوں گا خیر اور مضبوط نوجوانوں کو کھڑا کر دیا کہ ان لوگوں کے آتے اور بدلے ہوئے ہیں فسادیوں کے اور آپ لوگ دروازے پر رہیں کہیں کہ یہ حملہ کر کے شہید نہ کرنا تو خیر وہ کھڑے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں کوششیں ہو رہی ہیں کہ فساد ٹل جائے اور کچھ تو خون نہ ہو تو اتنے میں انہوں نے نے کہا کہا کیا مطالبات اگر نہیں مانتا ہاں انہوں نے کہا کہ آخری انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ چلو اگر امرواز رقم کو نہیں بیچتا تو یہ جو ہے سے دستبردار ہو جائے تو یہ جب ان کے سامنے یہ رائے لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جناب رسول اللہ صلی وایا تھا کہ فرمایا تھا کہ عثمان تجھے کباب پہنائی جائے گی لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تو اتارنا نہیں اب میں جان رہا ہوں کہ وہ کباب جو ہے خلافت ہے لہذا سے میں استعفی نہیں دوں گا تو اس پر جو ہے یعنی اچھا خیر نے کہا کہ اب مطالبہ نہیں بنتا کیا کرے پانی بند کیا پانی بند کیا گھر کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت عثمان نے اللہ تم کو پیغام بھیجا کیلی سے کہو کہ نہ کھڑکی سر نکالنے کا تم میں علی بھی ہے کہیں تو انہیں کا کہ علی کو پیغام بھیجو کہ ہمیں پانی پہنچا دے تو انہوں نے جب پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے سر پر پگڑی باندھی اور اپنے ساتھ مضبوط نوجوانوں کو لیا اور پانی بھرے مشکل سے پانچ سے کتنے مشخلیں بھرے اور اس فسادی مجمے کو پار کر کے آگے لوگوں کو چوٹ نہ ہوئی ان کی شخصیت جو جیسے کہ حملہ کرتے اور کرتے تو پانی پہنچا دیا اب یہ پانی جو ختم ہوا تو یہ فسادی انتظار کر رہے تھے کہ یہ پانی ختم ہو پھر یہ بہت کے منہ میں ہوں تو پھر یہ بات مانیں گے اور اس سفر انہوں نے تیار کر لیا کہ اب اگر علی پانی لے کر آیا تو ہم سر قلم کریں گے اس چھوڑیں گے تو اس میں دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا تو فطری رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی بھیجی جواب نہیں دیا پگڑی بھیجی اس اس بات اس کے اس بات کا اعلان تھا کہ اب میرا سر تو آپ تک آ سکتا ہے پگڑی نہیں آ سکتی انہیں یعنی پانی نہیں آ سکتا سر تو میرا آ جائے گا گھر میں چلو لیکن پانی نہیں آ سکتا وہ بات چاہتے بھی تھے کہ اب یہ حکم کرے کہ ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کیا جائے تو اب جو ہو گیا لیکن یہ کہ اب وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے تو ایسے میں عثمان رضی اللہ تم نے کھڑکی میں سے بیان کیا کہ لوگوں یہ بیر روما جس کا پانی تم نے مجھ پر بند کیا ہے کیا یہ وہ کنواں نہیں ہے جو میں نے خرید کر وقف کیا ہے مسلمانوں کے لیے کیا تمہارے پاس کا کوئی جواب ہے تو تمہارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ یہ وہ کنواں تھا جو آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر وقف کیا تھا اس کا پانی بند کیا ہوا تھا خیر آگے سے نہیں بولے اور جواب نہ دے سکے تو اتنے میں جو ہے یعنی کوئی شادی آئے ان سے کسی کھڑکی سے ملاقات کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم کہ یہیں سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور چاہو تو آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو تو یہ مطلب ہے کہ شہادت اور مدد میں سے دو راستوں کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے تو حضور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو قبول کر لیا اس میں پھر انہوں نے فرمایا کہ جو پاجامہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا پہنا نہیں تھا اور ایک عثمان اللہ عنہ نے خریدا تھا تو ان کو بھی پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی بیٹھ جی پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاجامہ پہنا دو کیونکہ جس وقت میں شہید ہو کر گروں تو پھر جو ہے نہیں یعنی بے پردگی نہ ہو مستقم حیان عثمان جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے آیا کرتے اور آپ جو ہے مبارک کھلے ہوئے بیٹھے تھے باقی لوگ آتے رہے تو ڈھانکا نہیں آپ عثمان اور دلت نہ تو آپ نے ڈھانکا اور فرمایا کہ عثمان وہ آدمی ہے جس سے کہ آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے تو ایسے اللہ کے بندے تو صحابہ کرام کے بارے کو مورخین جو ہے مورخین یہ اپنی اس چودہویں صدی کے عقل سے پرکھنا چاہتے ہیں اور اور لوگ یعنی کہ وہ حفاظت والے آئے نا علی اللہ کے حفاظتی دستہ آیا تو انہوں نے سے پوچھا کہ آسمانی خطروں سے حفاظت کرنا ہے کہ زمینی سے کہ یہ ہم تو زمینی خطروں سے کہا آپ آج چلے جائیں نہ جو آسمانی مخلوق آتی تھی حفاظت کرنے کے لیے آج وہ نہیں آئے ہیں ہاں۔ لشکر کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک سے پوچھ رہے ہیں ایک آدمی سے پوچھا کیا نام ہے نام بتانے کا یہ نام غلط کہہ رہا ہے اس کا نام عبد الرحمان ملزم ہے اور میرا قاتل ہے تو لوگوں نے کہا میرے ممین گرفتار کر لیں گرفتاری کی تو وجہ وجود میں نہیں آئی اسلام تو قانون ہے اور بھائی یہ عمل وجود میں نہیں آیا عمل کیسے ہو سکتا ہے گرفتاری نہیں ہو سکتی ہاں۔ کہ اس کے دیوار کے نیچے بیٹھے فیصلہ لکھ رہے تھے دیوار گرنے والی تھی نا تو آدمی کہا میرے ممن اٹھے اٹھے دیوار گر رہی ہے دیوار گر رہی ہے ان کا دیوار نہیں گر رہی ہے تو فیصلہ دکھا انہوں نے اور لکھ کر حوالے کی آدمی جو کھڑے ہوا تو دیوار گری پیچھے سے تو کسی نے کہا کہ آپ یقین کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے دیوار نہیں گر رہی ہے میں فرمایا بھائی وہ تو تلوار لگے گی سر میں اور داڑھی رنگین ہوگی اور سے میری موت ہوگی یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں؟ تو ایک پنجو نتو خیرے بوقوف کہیں کے چودہویں صدی کے تاریخ دان ان کو کیا پتا ہے صحابہ کے حالات کو اس کو تو بتایا ہوا ہے کہ شہادت ہے اس میں اس میں شہادت ہونی ہے اور شام گفتاری جناب رسول اللہ صلی کے ساتھ اور یہ تاریخ دان اپنی زیادہ سے اس کو دیکھ رہا ہے بیوقوف کہیں کے للو اور نتھو کہیں کے مگر ہم تاریخ کے عالم ہیں اور فیم صحابہ اکرام کے علاقوں کو سمجھا جو روحانیت والے ہیں ہاں جی اللہ کے فرمان کے الحام کی شکل میں لینے والے ہیں جناب رسول اللہ سے او ہو یہ تو بہت بڑی شخصیات ہوئے صحابہ اکرام ہمارے مولانا صاحب نے دس دن پہلے حج سے لوگوں کو کہا کہ میرے حج کا بندوبست کرو تو ساتھی بعض اوقات جس کو کہتے تھے کہ زوراور دے سوکھ نہ مکوائے مڑا گرد را گرد ادا سے اس کو اس کو نہیں تو گئے پھر جی منگا ڈیرو کر دو حج کو ٹول دفتر میں بند شیوی دی یار سو ختم شیوی دی اور ساری رکھی گئی تھی اچھا جی اور دوسرے دن پھر کہا جی پھر انہوں نے دسر ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں میں حج کے لیے جا رہا ہوں تم جا کر بندوبست نہیں کرتے ہو کل جاؤ بندوبست کرو تو خلیل صاحب کہتا ہے ہمارا دوست نے کہا کہ ہم گئے ہم نے کہا یار ہر افسر کے پاس ہم جاتے کہتے تو کہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی میں کہتے پروفیسر صاحب فلائٹ سب بک ہو گئی ہوں دفتر بند ہو گئے ہوں کام ختم ہو گیا پھر اچھا ہو سکتے ہم اسے کہتے ہیں یہ ہو تو نہیں سکتا ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں آپ اپنا دستخط کر دیں تو ہم ہر کسی سے کہتے ہوئے اپنا دستخط کہتا جاتا تھا ہمیں کرتے کرتے آخری آدمی تک گئے تو انہوں نے کہا فلائٹ کہاں سے لاؤ گے یہ کہاں سے خیر اللہ کی شانوں بڑی لمبی داستان ہے چین کی آتی ہوئی فلائٹ پھر اتری یہاں پر اس کا اس کو راستے میں چلنا پڑا وہ تو کراچی تک لے گئی تو ایسے وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ تاس دس تھوڑا بار اس والے ہوئے تو انہوں نے کہا جب تم نے بندوبست نہ کیا اور ایک دو درم سے کوتا پھر میری ڈانٹ ڈپٹ ہوئی کہ ہم تمہیں بلانا چاہتے ہیں اور تم آتے نہیں ہاں، ہاں۔ ہم تمہیں بلا رہے ہیں تم آتے نہیں ہیں تو یہ تو آج کل کے اور اللہ کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی ہم ہاں، نے فرمایا ایک دفعہ کہ میں مسجد نبی مجھے دور جگہ ملی تو مجھے ایسے دل میں خیال آیا کہ وہ تو حدیث آتا ہے کہ میرے پاس جو و سلام پڑتے اس کو میں سنتا ہوں جو دور سے پڑھتے ہیں مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں پتہ نہیں یہاں سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں تو میں نے دیکھا روا شریف کی طرف سے سر مبارک کی طرف سے جس طرح کیسے ہنڈیا ہنڈیا کا سرپوش ہٹاتے ہیں سرپوش کو کیا کہتے ہیں فرشتے سرپو ہاں؟, ہاں جی مجھے یاد لگا آخر سر ہمارے کل کو ماتے دل ماور ال جیسا یہ تو روحانیت میں ہماری طرح کوئی وہ تو لوگ نہیں گزرے صحیح لوگ گزرے جن کا اللہ کا تعلق تھا اللہ کی معرفت تھی رسول اللہ کا تعلق تھا صاحب اسلام کی تو بڑی شان ہے ہاں جی تو ان کی تاریخ کو یہ لوگ اپنی عقل سے سمجھتے اس دن میرے پاس کوئی کتاب لیا تو سر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تھوڑا ظلم اور کفر ہے کہ نو سال کی لڑکی سے شادی کا لکھا ہوا ہے مولویوں نے اور اٹھارہ سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی ہے اور پھر ساری عمر اس نے نوجوانی میں بیوہ گزاری ہے نوز بلّہ میں گزارا تو میں سوچا کہ اب یہ کدو جو ہے یہ اپنا اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنے جو اس کا حال ہے اس پر یہ سوچ رہا ہے ان لوگوں کے حال وہ کیا نو سال کی لڑکی سے شادی کے خیال میں نہیں تھی شادی کا بس ہی مقصد ہے حالانکہ نو سال کی شادی کہ نو سال میں حادثہ پورا تیز ہوتا ہے اور یاداشت کبھی بھولتی نہیں ہے تو ایسی یعنی عورت گھر میں آئے کہ جو سارے دن کو سیکھے اور سامنے معلومات آئیں اس کو آگے پہنچائے اور نبی بھی اگر ہو جب تک کہ محرم غیر محرم کا مسئلہ فیصلہ نہ ہو اس وقت تک استادی شاگردی کا گہرا تعلق نہیں ہو سکتا ہاں جی؟ تو اس لیے شادی کہا ہے اور نوز بلّہ یہ خطرہ ہے کہ میری بیوی اٹھارہ سال کی بیوہ ہو کر وہ باغدامن نہیں رہ سکتی تو نوز بلّہ میرا یہ خیال ہے کہ حضور کی بیوی بھی نوز بلّہ سے جس کو کہا گیا ہاں جی؟ ہاں۔ اور مولانا صاحب کسی نوجوان پر توجہ کرتے تھے تو اس کے قلب سے شادی کا جذبہ ختم ہو جاتا تھا ہاں جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ یعنی روحانیت کو نہ جانتے ہوئے ان باتوں کو لوگ چیتن کرتے ہیں کہ کرتے ہیں لوگوں کا اپنی ذات پر ہم کیا کرتے ہیں کہیں نوز بلاؤ بھی ہم جیسے لوگ ہاں جی۔ ہاں جی۔ بالکل تو یہ یعنی ہاں، عثمان رضی اللہ کا تو یہ تو ان کا ہم نے آج افطاری قبول کر لی ہے تو اس بات کی بشارت ہو گئی تھی اب اس فساد میں شہادت ہے اور اس کا یعنی نتیجہ بس یہی ہونا ہے اور یہ یعنی صورت حال ہے جی خیر یہ یہاں تک کہ انہوں نے بعض لڑائی شروع کی فسادیوں نے ہاں امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی رضی اللہ اللہ بن زبیر عنہ لڑے اس میں امام حسن رضی اللہ عنہ زخمی ہو گیا اور ان کا خون گرا تو یہ بڑے یہودی بڑے تجربہ کار تھے انہوں نے کہا انہوں نے ان کو اندازہ ہوا کہ اب خون گر گیا ہے اور قریشیوں کا ہی حال ہوتا ہے کہ قریشی اپنے خاندان کے آدمی پر کوئی بات آ جائے اس کو جب دیکھتا ہے اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ پھر یہ ڈو اور ڈائی کرتا ہے مطلب مرتا مارتا ہے کہ دنیا کی قوموں کو جتنا ہم نے تجربہ کیا ہے اس میں غیرت کا جو سب سے زیادہ مادہ ہے قریشی میں ہے اللہ یہ کہ کوئی کسی خراب ماحول نے اس کو تباہ نہ کر دیا ہو ہاں جی پٹھان میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پہلا قریشی میں ہے جی اور پھر یہ تاتاریوں میں ہے جو مختلف جگہوں پر ہیں چیچن وغیرہ ہیں نا یہ تاتاری ہیں یہ لڑ رہا بھی تو لڑ رہے ہیں کھڑے ہیں وہاں پر اور امام شام اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو پتہ نہیں چالیس سال لڑا ہے کتنا سال لڑا ہے گورلا جنگ اس نے لڑی ہے تو خیر جی اس پر آپ یہ بات سنتے ہیں اس کو ان اللہ ختم کرتے ہیں خیر جی اس میں ہاں، انہوں نے کہا یہ قریشی کا خون گر گیا ہے اگر جلدی تم نے کام کام نہ کیا تو تمہیں پیس کے رکھ دیں گے کیونکہ اب ان کو یہ بھی اندازہ ہوگا یہ فتو کی گنجائش ہو گئی ہے آدمی زخمی ہو گیا ہے اور ہم نے تلوار نکال لیے ہے کہ مقابلے میں تلوار نکالیں گے تو اس اس طرح ہوا کہ پھر خارجی داخل نہیں ہو سکے یہ اقتصادی تو انہوں نے پیچھے مکان میں چھلانگ لگائی اور اس سے چھلانگ لگا کے آج عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر داخل ہو گئے اور ان کے گارڈ جو تھے محافظ جو تھے محافظ دستہ اوپر کی منزل میں تھا نیچے کی منزل میں تھے آپ تو صدر وزیروں کے پاس ہی رہتے نا ان کے ڈی سی وغیرہ اے ڈی سی ہر وقت ساتھ رہتا ہے نا ہاں جی ساتھ ہوتا ہے شاید ہاں جی؟ ہاں جی، جی۔ ہاں بلکہ بیوی بچوں میں رمانہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے خیر اور پردے کا زمانہ تھا اوپر بیٹھے ہوئے تھے محمد نہیں بغیر آگے بڑھا پانچ آدمی میں سے اور اس نے آگے بڑھ کر گاڑی پکڑی اس آسمان اور ایسے کھینچی اس نے تو انہوں نے فرمایا بیٹا اگر تیری جگہ تیرا باپ ہوتا تو اس ڈاڑی کو چنتا تو اس کا کل مسخ نہیں تھا یہودی نہیں تھا فسادی نہیں تھا لیکن یہ پراپرڈن میں آیا ہوا تھا تو اس کا تو ہاتھ کام پاؤ بات کی یادیں ہیں اور زمانے میں جو حالات سامنے گزرے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے تو بھائیوں کی طرح حالات تھے اس کے سامنے آ گئے کہ جولی میں اٹھایا ہے کندھے پہ چلایا ہے ہاں جی اور اس کا تو ہاتھ پاؤ تو پیچھے ہو گیا تو باقی جو فسادی تھوڑنے کا سارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو ایک نے بڑا اس نے تلوار ماری اور اگر رضی اللہ تعالیٰ بیوی تھی ان کی آگے انہوں نے پکڑا تلوار کو اس نے کھینچا تو مجھے کٹ کے ان کی گر گئی تو صاحب نے نالا رضی اللہ نے تھپڑ مارا تو اس آسمان رضی اللہ نے اس کو تین بدوائیں دی کہ پتہ تو پیروں سے معذور ہو اور تو دوسری بدوا سے تیرا خاتمہ جو ہے یہ ایمان پر نہ ہو بلکہ آخری عمر میں یہ دیکھا گیا آدمی بھاگا ہوا تھا گرفتار نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ چھل بھی ہو گیا ہوں پیروں سے اور جو ہے یعنی ہو گیا ہوں آخری بدوا جو ہے باقی دو تو ہو گئی ہیں آخری بدوا کا انتظار ہے تو ایمان کے بغیر خاتمہ تو پھر دوسرا آدمی بڑا اس نے اس کے آگے لوہے کا گروس تھا تو اس نے ڈنڈا مارا آپ کے یہاں پر تو لگا یہاں اور اس خون کا فوارا چھوٹا اور اسے شکتی کو اللہ اور سمیل علیم جو آئے تھے اس پر گرا اور آپ وہاں شہید ہوئے تو ابھی بھی یہ استنبول میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے اس کا خون کا چھینٹا بھی آپ کا لگا ہوا ہے ہاں جی؟ دیکھا جی؟ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ماشاء اللہ پڑا ہوا ہے تو یہ سازش جو تھی یہ ان کی برابر ہوئی یہودیوں کی جو یہ سازش تھی اور اس میں جو ہے تو خلیفہ باغ کو شہید کیا گیا اور کہتے ہیں برحق خلیفہ جب شہید ہو جاتا ہے پتہ کتنے ہزار آدمیوں کا خون اس کے بعد کرتا ہے یہ شاید کوئی روایت ہے یا کوئی تجربے کی بات ہے بزرگوں کی پتہ کتنے چالیس ہزار انسانوں کا خون گرتا ہے تب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں زبر جنگ سفین وغیرہ ہوئی ہیں تو یہ وہ یعنی ہوئی ہے بے برکتی ہوئی جو شہادت عثمان سے ہوئی اس کے نتیجے میں اور پھر یہی فسادی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے علی رضی اللہ معاوی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ڈالے پھر جنگ کرائیے یہاں تک کہتے ہیں یہ آخری جو لشکر خیمزن ہوا ہے امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو اور ان میں اتنی دوستانہ فضا تھی کہ امیر معاویہ اللہ کے لشکر کے لوگ نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ کے لشکر کے لوگ کھانا جو ہے امیر ماوی اللہ کے دسترخوان پر کھاتے تھے تو کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کھانا یہاں کھاتے کہتے کھانا تو ان کا مزدار ہوتا ہے ان کا صاف شہانہ تھا اور کہ نماز وہاں کیوں پڑھتے کہ نماز پڑھنے میں افضل یہ ہیں لہٰذا افضل آدمی کے ہوتے ہوئے کم افضل ہو تو نماز افضل کے پیچھے پڑھنی چاہیے اللہ یہ کوئی امام مقرر ہو تو امام مقرر ہوتا ہے امور ہیں اور کہتے ہیں آخری بات میں جب ساری شکیں صلح کی طے ہو گئی اور بس اس بات کا فیصلہ ہوگا اب صبح صلح ہونے والی ہے تو یہ خارجی یعنی اتنے عجیب تھے کہ شورا میں بھی ان کے آدمی پہنچے تو شورا کی بات بھی یہ وہ کر لیتے تھے جی واشگاف کر لیتے تھے وہاں ہو جاتی تھی اور ان تو ان کے پاس ان کو کہا کہ وہ تو صلح ہو رہی ہے صبح فیصلہ ہوگا تو نے آپس میں ملے اور نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا ان دونوں کی صبح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خون گرے گا کہا پھر کیا کریں انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد ہی لڑائی شروع کرا دو صبح کی نماز سلام پھرا حضرت علی اللہ کے ساتھی نے کہا جی انہوں نے تو حملہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آیا افسوس ہمارا بھائی میں ابھی لڑے بغیر نہیں جائے امیر بھائی اللہ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ کینا دو پر بچیا بتا دے گے کینا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہایا افسوس ہمارا بھائی علی لڑے بغیر واپس نہیں ہوگا اور یہ دونوں طرف سے انہوں نے فساد نے مل کر جو ہے تو حملہ کرا دیا اور لڑائی ہوئی ہوئی ہوئی یہاں تک کہ سلا اور کھڑے ہونے اور جہاں تک سمجھ آنے والی بات تھی تو ہزاروں آدمیوں کو جو تھے لاشیں گر گئی تھی تو یہ یعنی عرض ہیں جو بڑی ہیں اور اس کے ذریعے صحابہ اکرام کو مجروح کیا گیا اور بعد میں وہ مصنفین کے جن کا اللہ کا تعالیٰ پختہ نہیں تھا فہم ان کا ٹھیک نہیں تھا علم ان کا جو ہے تو وصلی نہیں تھا تو انہوں نے ان باتوں کو لکھا ہے اور پراپگنڈا پھیلا دیا ہے تو اس لیے ساری بات میں عرض یہ بات کرنی تھی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ جو اسلام دین اسلام کے عقیدے ہیں تو وہ عقیدہ اگر مسلمان کا نہیں ہوگا تو اس کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے پہلا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں سارے کے سارے معیاری شخصیات ہیں کلہم ادور سارے کے سارے معیاری شخصیات ہیں صحابی کوئی کام بھی کرتا ہے وہ سنت ہے جس طرح حضور کا طریقہ سنت ہے اس طرح صحابی کا طریقہ بھی سنت ہے علیکم سنت یہ سنت خلفاء راشدین بھاتی تمہارے لیے میری سنت ضروری ہے اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت ضروری ہے اور سارے صحابہ خلفۂ راشدین ہیں چار میں بڑے ہیں آپ کے خلفاء سارے صحابہ ہیں ہاں جی۔ ان کا طریقہ بھی ہے یعنی سنت پہلے سنت الجماعت ہمیں کہتے اس لیے کہ ہم حضور کے طریقے کو سنت مانتے ہیں اور صحابہ کے طریقے کو سنت مانتے ہیں تیسری بات صحابی کوئی کام نہیں کرتا ہے وہ فاسد نیت سے نہیں کرتا ہے صحابی کی نیت پر شک نہیں ہو سکتا اس نے کوئی کام کیا ہے وہ فساد نیت سے کیا ہے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس نے غلط نیت سے کیا ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے ہاں جی بھول چوک اور غلط فہمی تو حوال اسلام کو بھی ہوئی ہاں جی آدم السلام کو بھی بھول چوک ہوئی بھول چوک سے بات ہو سکتی ہے غلط فہمی سے بات ہو سکتی ہے جس طرح کہ یہ جنگ غلط فہمی سے کروائی گئی ٹھیک ہے نا تو اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتوا اس لیے کہ یہ ہمارا مولانا صاحب کی مجلس میں یہ بات کہی میں نے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں میں نے کہا جی یہ تو ہمارے تو زیادہ معلومات نہیں ہے کہ فضائل اعمال میں پڑھ رہا تھا اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتوا مولانا ذخیرہ صاحب نے لکھا ہوا انہوں نے کہا بلا کر مجھے دکھا تو میں نے دکھایا انہوں نے پھر پڑھ کر سنا انہوں نے تو یعنی یہ اس بارے میں بہت احتیاط برتنی ہے ٹھیک ہے نا صاحب اتنا کھلے خلق کے طرح نہ رکھے ہیں جی اور معیاری شخصیات معیاری شخصیات ان کا طریقہ شریعت ہے اور سنت ہے ہاں جی صحابی کا عمل جو ہے یعنی یہ ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ دین کو براہ راست شاگرد ہیں اور لے کر ہم تک پہنچانے والے ہیں لہذا وہ کوئی کام کریں گے تو وہ دین ہوگا یہ جی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اسی طرح صاحب اکرام کے بارے میں ہے اور پھر جو ہے یعنی آئی مجتہدین کے بارے میں ہمارے یعنی سلاسل میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت تک عظیم پر ولاد کا دروازہ نہیں کھلتا کہ سنت والجماعت جماعت نہ ہو جائیں ہاں جی۔ چاروں ماؤں تک جب ماننے والا آدمی نہیں بنتا ہے اس وقت تک نہیں بنتا ہے ہاں یہ حدیث میں سے بھی جو بعض حضرات کے بارے میں ہوا ہے کہ ان پر خاص فضل ہوا اللہ کا تو یہ وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یعنی اس مسلک پر رہتے ہوئے وہ ضد چھوڑی ہے جو باقی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی، کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اتخذو اخبار حبان احمد بابا مندون اللہ بنایا کہ انہوں نے اماموں کو بابا مندون اللہ بنایا ہوا ہے تو ایسے عقائد والے نہیں ہوئے ہیں وہ یعنی یہ غزنوی خاندان جو ہے نا یہ لاہور والے یہ عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے اور مولانا احمد اللہ عرب احمد اللہ علیہ عیدگاہ جو سنت مکبہ کے خاتم کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے تو ان کے جو تھے کوئی بزرگ تھے تو وہ سردیاں تھیں عید کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو جرابیں اتار کر مسئلہ انہوں نے پیر دھوئے تو دوسرے علیہ حدیث عالم نے کہا کہ تو جرابوں پر مسا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے پیچھے احمد علی لاہوری نماز پڑھنے آیا کرتا ہے تو اس کے لحاظ کی خاطر میں پیر دھویا کرتا ہوں کہ ہمسیا کے نزدیک جو ہے تو جرالوں پر مسا میرے سمجھ میں چاروں کے نزدیک عام جرالوں پر مسا جائز نہیں ہے اس کا بعض لوگ کر لیتے ہیں نا ہمارے لوگوں پر تو مسا ہے جرالوں پر نہیں آئے اور اسی میں احتیاط ہی نہیں ہے دیں گے اس کا مسا کر لیں یہ میں لکھا ہوا ہے تو اس میں پر مسئلہ الفاظ ہیں